وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے غیور مجاہد ساتھیوں جہاد اللہ تبارک و تعالی کا ایک محکم اور تاکیدی حکم ہے اور ایک بندے کے لیے اپنے رب کا حکم پورا کرنے سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہو سکتا جہاد ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے اور ایک عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ادا کو پورا کرنے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہو سکتا جہاد اسلام کا ایک لازمی جز اور اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے جہاد کے بغیر کسی مسلمان کی اسلامی مکمل نہیں ہو سکتی کسی مسلمان کی مسلمانی مکمل نہیں ہو سکتی جہاد وہ فریضہ ہے جس فریضے میں تخلیق انسانی کے ایک مقصد کی تکمیل بھی ہے اور بحثت نفی کے مقاصد میں سے ایک مقصد کی تکمیل بھی ہے قرآن تخلیق انسانی کا ایک مقصد بیان کرتا ہے انی جائز فی الارض خلیفہ انسان کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ زمین میں جا کر اللہ تبارک کا خلیفہ بنے گا خلیفہ کس کام کے لیے خلیفہ کس چیز کے لیے یا تنفیدی احکامی وہ خلیفہ بنے گا تاکہ زمین میں جا کر اللہ کے احکام کو نافذ کرے زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرے زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا طریقہ زمین پر اللہ کے احکام کو غلبہ دلانے کا ذریعہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے قرآن نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا کلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ دین حق کو دنیا کے سارے ادیان باطلہ پر غالب کیا جائے غلبے کا رستہ دیا گیا وقاتی لا نے فتنہ غلبے کا رستہ دیا گیا باطل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر غلبے کا راستہ دیا گیا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کسی بھی زمانے میں جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے اہل حق پر نظر رحمت کرتے ہوئے نظر کرم کرتے ہوئے انہیں زمین پر غلبہ دینے کا فیصلہ فرمایا انہیں زمین پر حکومت دینے کا فیصلہ فرمایا انہیں میدان جنگ میں نکلنے کا حکم دیا انہیں غلبے کا رستہ ایک بتایا غلبے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں بتایا قرآن بتاتا ہے جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو شام پر حکومت دینے کا فیصلہ فرمایا حضرت علیہ السلام کو حکم دیا اپنی قوم کو ساتھ لے کر امنتا کرنے سے انکار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد سے سے رخ موڑنے کی وجہ اس قوم قوم کو جس کے لیے سمندر چیر کر رستے دیے گئے تھے وہ قوم جس کے لیے آسمان سے منسل سلوا اتارا گیا تھا وہ قوم کہ جس کے لیے آسمان کو چھت بنایا گیا تھا جس کے لیے بادل کو چھت بنایا گیا تھا جب اس قوم نے جہاد سے منہ موڑا اللہ نے چالیس سال تک وادی سی میں فرسٹ کٹائی چالیس سال تک وادی سی میں بے آسرا چھوڑ دیا تب چالیس سال کے بعد پھر دوبارہ حکم ہوا کہ اب اگر شام پر غلبہ چاہتے ہو اب اگر زمین پر حکومت چاہتے ہو کرنا اب بھی جہاد پڑے گا رستہ دوسرا کوئی نہیں دیا گیا رستہ تب بھی جہاد کا بتایا گیا قرآن حضرت داؤد علیہ داؤدال بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے اسلام اسلام اگر دنیا میں غالب آئے گا دین اگر دنیا میں غالب آئے گا اس کا رستہ صرف اور صرف جہاد ہے صرف اور صرف جہاد ہے دین کلی کا مقصد اگر وہ پورا ہوگا تو وہ قاتل کے ذریعے ہوگا تو قاتل کے ذریعے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا دنیا میں بھیجا گیا مشن دیا گیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنا ہے اور غالب کرنے کا ذریعہ جہاد دیا گیا پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا انما وش تو بھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا انا نبی الملحما انا نبی الملحما کا اعلان کر کے انما بعثت بھی کا نعرہ لگا کر میرے اور آپ کے پاس پیغمبر میدان جنگ میں نکلے ایک مرتبہ نہیں ستائیس مرتبہ میدان جنگ میں نکلے میدان جنگ میں نکل کر اپنے جسم پر زخم اٹھائے میدان جنگ میں نکل کر اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے منہ بولے بیٹے کو قربان کیا میدان جنگ میں میدان جنگ میں اپنے چچا کے ٹکڑے پیش کیے میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں جہاد کا فریضہ دیا میرے اور آپ کے نبی نے جہاد کی تلوار ہمیں تھما کر اعلان کر دیا الجہاد منظوبہ سنی اللہ الدجال جہاد اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے جہاد دے کر بھیجا اس وقت تک جاری رہے گا میری امت کی آخری جماعت تب دجال کو قتل کرنے نہیں کر دیتی اس وقت تک جہاد نے جاری رہنا ہے یہ جہاد چلتا رہے گا یہ جہاد جاری رہے گا اس جہاد پر جانے نشاور کرنے والے آتے رہیں گے مولانا طلحہ شہید رحمت اللہ علیہ جیسے جام باز اپنے رب کی اپنے رب کے قول کی حقانیت پر دلیل بن کر اپنا خون پیش کرتے رہیں گے بھائی عثمان غنی شہید رحمت اللہ علیہ جیسے نوجوان اپنے نبی کے فرمان کو سچا کرنے کے لیے میدانوں میں اترتے رہیں گے بلا و آفاق جیسے نوجوان اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے میدانوں میں نکلتے رہیں گے اور اس وقت تک نکلتے رہیں گے جب تک دنیا کے ہر کچے پر کے گھر میں اللہ کے نبی کا دین نہیں پہنچ جاتا اور دنیا میں لا الہ الا اللہ کا ڈنکا نہیں بچ جاتا واخر دعوانا